حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہوا آپ نے بکری کے پہلو کے بارے میں فرمایا تو وہ بھونا گیا آپ نے چھری لی اور اسے میرے لیے کاٹنے لگے اس اسنا میں بلال رضی اللہ تعالیٰ آئے اور آپ کو نماز کی خبر دی تو آپ نے چھری رکھ دی اور فرمایا اسے کیا ہوا ہے خاک آلود ہوں اس کے ہاتھ اور نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے امباری نے مزید بیان کیا اور کہا کہ میری یعنی مغیرہ کی مونچھیں لمبی تھیں تو آپ نے مسواک رکھ کے اوپر سے کاٹ دی یا یوں کہا مسواک رکھ کر کاٹے دیتا ہوں سننے ابو داود حدیث نمبر ایک سو اٹھاسی